سعید بن یسار کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نمونہ نہیں ہے رسول اللہ تو اپنے اونٹ پر وطر پڑھ لیتے تھے حدیث نمبر بائیس سو اکتیس مسنط احمد